بسم اللہ الرحمن الرحیم تین دسمبر دو ہزار سولہ آج صبح میں اپنے آفس کے سامنے بالکنی میں بیٹھا ہوا تھا اور بہت اچھی سہری دھوپ نکلی ہوئی تھی تو مجھے ایک عجیب اسپیشن آیا وہ اسٹیشن سے پہلے میں ایک اور بات ارد کروں گا کہ اس سے پہلے میں نے کوئی پڑھا تھا ایک قصہ کہ ایک لڑکی تھی تو اس کی شادی کا معاملہ شروع ہوا تو بہت سے لوگ بہت سے نوجوان چاہتے تھے اسے شادی کرنا کیونکہ اس نے ایک شرط لگا دی تھی وہ یہ کہ میں اس سے شادی کروں گی جو اس کو دیکھے بغیر پسند کرے تو بہت سے نوجوان آئے تھے لیکن سب لوٹ گئے ایک نوجوان کہا کہ نہیں میں دیکھے بغیر ہی کروں گا تو اسے اس کی شادی ہوئی اس مثال کو لے کر اس میں سوچتا تھا کہ اللہ غیب میں ہے وہ چاہتا ہے کہ لوگ غیب میں رہتے ہوئے اس پر ایمان لائیں آج مجھے ایک عجیب غریب مسکری ہوئی وہ یہ کہ بلا شفا اللہ غیب میں ہے لیکن وہ تمام ظاہر چیزوں سے زیادہ ظاہر ہے بلا شفا اللہ غیب میں ہے لیکن وہ تمام دکھائی دینے والی چیزوں سے زیادہ دکھائی دیتا ہے وہ کیسے جو میرے سامنے سورج تھا روشنی تھی ہوائیں تھیں درخت تھا آسمان تھا چڑیا تھی میں نے کہا سب کیا ہے یہ سب خدا کو دکھائی تو ہیں یہ یعنی کریٹر جو ہے اس کا کریشن ہم دیکھ رہے ہیں تو کریٹر کو ان ٹرمس آف کریشن ہم دیکھ رہے ہیں وہ غائب میں نہیں ہے وہ تو میں نے اس مثال کو نکال دیا اپنے دماغ سے یہ مثال میری سمجھ آئی کہ اللہ رب العالمین بلا شبہ آج کی دنیا میں غیب میں ہے اگرچہ وہ آخرت میں سامنے آ جائے گا لیکن آج کی دنیا میں وہ غیب میں ہے لیکن اس کا کریشن اتنا اتنا بڑا واقعہ ہے مائنڈ باگلنگ واقعہ ہے اس میں وہ تمام ظاہر چیزوں سے زیادہ ظاہر ہے میں سوچا کہ یہ واقعہ جو ہے تو مجھے سائنس کی ڈسکوری یاد آنے لگی کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یونیورس بہت ہی زیادہ یعنی بڑی ہے بہت ہی زیادہ بڑی ہے اس کا آغاز ہوا تقریباً تیرہ بلین سال پہلے پھر بہت لمبی تاریخ ہے ہوتے ہوتے آخری واقعہ یہ ہوا کہ ہماری جو سب سے قریبی گلیکسی ہے جس کو کہتے ہیں ملکی وے اس کے ایک کنارے خالق نے پورا سولر سسٹم رکھا وہ گلیکسی اتنی بڑی ہے اتنی بڑی ہے کہ ایک کنارے وہ سیٹ ہو گیا کیونکہ اگر بیچ میں ہوتا تو اتنی گرمی ہے اس کے اندر کہ ہم سب لوگ جل جاتے تو اس اس کے کنارے پورا سولر سسٹم ہے پھر سورج کی روشنی سے ہمارے زمین پر دن رات ہوتے ہیں اور زمین پر ساری چیزیں پیدا ہوئیں یعنی پانی ہوا زندگی اینیمل نباتات ساری چیزیں اس زمین پر وجود میں آئیں یہ سارا واقعہ جو ہے جو اب سائنس نے ڈسکور کر لیا ہے ایک طرح باگلنگ ہے کہ بالکل تھتری پیدا ہوتی ہے اس کو دیکھ کر کریٹر کے بارے میں تو کریٹر جو ہے وہ آخری حد تک ظاہر ہے دکھائی دے رہا ہے یہ اندھے لوگ ہیں جو اس کو نہ دیکھیں پھر اس کو لے کر مجھے کچھ اور باتیں یاد آئی کچھ اور باتیں یاد آئی بس یہ بات یاد آئی کہ دنیا کے جتنے اعلی لوگ ہوئے ہیں دین کے اعتبار سے وہ سب بہت زیادہ بہت زیادہ شک میں رہتے تھے شک میں کہ ہمارا کیا ہوگا ہمارا کیا ہوگا انکلوڈنگ پرافٹ اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث آتا ہے کہ آپ نے کہا ولہ لادری ولہ لادری ولہ لادری مولانا رسول اللہ یو فالو بی ولا بکم خدا کا سب میں نہیں جانتا خدا کا سب میں نہیں جانتا خدا کا سب میں نہیں جانتا اگرچہ میں خدا کا رسول ہوں کیا کیا جائے گا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا تمہارے ساتھ پیغبر کہہ رہا ہے ہتاشا کہتے ہیں کہ اکبر نے کہا کہ کوئی آدمی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا تو کہ آپ بھی تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ہاں ایسا اللہ یا تغمت اللہ برحمت من و فضلی اللہ ہے کہ اللہ مجھے اپنے رحمت سے جنت دے دے تو جنت اتنی بری چیز ہے اتنی بری چیز ہے اتنی قیمتی چیز ہے ہمارے عمل اس کے مقابلے میں کچھ نہیں جسے آپ بازار سے خرید لیتے ہیں پیسے دے کر تو آپ کا پیسہ اس چیز دونوں برابر کے ہوتے ہیں تو جنت آپ کے عمل کے برابر نہیں کوئی بھی عمل ہو حضرت ابو بکر نے ایک بار دیکھا ایک درخت کو ٹاپ کے رسول اللہ کے بعد ٹاپ پوسٹ آدمی تھے حضرت ابو بکر تو درخت کو دیکھ کر انہوں نے کہا لوکن تو شجرن تو لوکن تو شجرن تو درخت ہوتا جو کاٹ دیا تھا لوکن تو شجرن تو کاش میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیا تھا ہر تو ٹاپ کے آدمی ہے اسلام میں اپنے بارے میں کہا تھا کہ لالی بھلا آ رہی ہے میرا معاملہ آخر برابر سر ہو جائے نہ کوئی پنشمنٹ نہ کوئی ریوارڈ یہ بڑی بات ہے تو میں بہت دیر سوچتا تھا کہ ٹاپ کے لوگ کیوں ڈاؤٹ میں جیتے تھے تو آج میری سمجھ میں آیا کہ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو جنت دے سرپرائز کے طور پر سرپرائز کہ ہم تو کچھ بھی نہیں تھے ہماری تو کوئی حقت نہیں تھی ہمارے عمل کی کوئی بلو نہیں تھی اتنی بڑی چیز چیزیں اتنی بڑی چیز دے دی تو وہ کو جب سرپرائز طور پر ملے گی تو میں نے سوچا کہ شاید جنرل سے پہلے وہ سرجک نہیں پڑیں گے جب سرپرائز کے طور پر اللہ دے گا ان کو جنت تو جنت کے دوڑے گا نہیں وہ جنت میں داخل پہلے سرزم کر دیا میرے اوپر اتنا بڑا انعام کر دیا پھر میں نے سوچا یہ کون لوگ ہیں جو جو اتنے بڑے انعام کے لیے چنے جائیں گے یہ کون لوگ ہیں تو قرآن سے میری سمجھ میں یہ آیا یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ اپنا محبوب قرار دے گا یعنی ایسا عمل وہ کریں گے کہ جنت کے اللہ کے لیے وہ محبوب بن جائے بلوڈ پرسن بن جائے یہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ محبوب بنا لے گا اپنا تو قرآن میں دیکھے سو عال عمران میں ایک آیت ہے نبیوں کے بارے میں ان کے ساتھیوں کے بارے میں کے اوپر سختیاں پڑی مصیبتیں پڑی فما وہن ما اصاب ہوں فی سب اللہ ذوف و مستقار ہوں بل لاؤ یہ صابرین اس میں تین لفظ ہے تو لوگ سوچتے ہیں کہ تین لفظ مانے تین مانے نہیں ایک ہی چیز ہے وہی وہن وہی وہی وہی ذوق وہی استقانت وہنو کے معنی ہیں کہ وہ ڈس ڈسڈر نہیں ہوئے وہ تھمت نہیں ہوئے انہوں نے اپنے اپنا حوصلہ نہیں کھویا دن کے راستے میں دن کے راستے میں سب کچھ بیتا ان کے اوپر لیکن انہوں نے ڈس ڈسہارڈر نہیں ہوئے اپنا حوصلہ نہیں کھویا یقین ان کا مجزر نہیں ہوا پھر بھی تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو بطور سرپرائز نت ملے گی کہ دنیا میں سب کچھ بیتے گا ان کے پاس سب کچھ بیتے گا مصیبتیں آئیں گی پرابلم آئیں گے طرح طرح کے مشکلیں آئیں گی لیکن ان کا جو اللہ پر یقین ہے ان کی جو اللہ کی ڈسکوری ہے اتنی زبردست ہوگی اتنی زبردست ہوگی کہ وہ ہلے گی نہیں بدھ کچھ نہیں مل رہا تب بھی اللہ پہ یقین ہے یعنی دنیا میں نہیں مل رہا ہے کچھ پھر بھی اللہ پہ یقین ان کا شیک نہیں ہوتا یعنی دین کے راستے میں تکلیف اٹھا رہے ہیں لوگ برا کہہ رہے ہیں ان کو طرح کی مشکلات ڈال رہے ہیں ان کے راستے میں لیکن ان کا یقین اتنا ہمارے پاس بڑا ہے کہ وہ ہلتا نہیں تو اللہ ان کو محب بنا لیتا ہے و اللہ حب صابرین تو اللہ ایسے لوگوں کو محبت کرتا ہے و اللہ حب الصابرین اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے یعنی جن کا یقین کسی طریقے سے ہلے نہیں جن کا تعلق اللہ سے کسی حالت پہ کٹائے نہیں جن کی جن کی ہمت کس حال میں ٹوٹے نہیں سب کچھ بیت رہا سب کچھ بیت رہا دنیا میں کچھ نہیں مل رہا ہے لیکن پھر بھی جو ہے جیسے آپ جانتے ہیں ایک چھوٹا بچہ ہے میں نے دیکھا ایسے منظر کہ بچہ کو ماں کو بار دیتی ہے لیکن بانٹنے کے باوجود بائک سے دوڑتا ہے وہ وہ چھوٹا بچہ جو ماں کی گود میں رہنے والا کبھی ماں اس کو مار دیتی ہے ڈھکیل دیتی ہے پھر بھی دوڑتا ہے وہ اللہ کی طرف یہ اللہ نے ایک بادی مثال قائم کی ہے دنیا میں کہ محبت کیا چیز ہے محبت کیا چیز ہے اس بچے کو اپنی ماں سے بے پناہ محبت ہے تو ماں ٹھکیلتی ہے ماں مارتی ہے ماں ڈانٹتی دوڑتا اسی کو تو بھی تو اللہ نے مثال قائم کی ہے مادری مثال کہ محبت کیا چیز ہے تو جو لوگ اس درجے کی آزمائشوں میں پڑے طرح طرح کی آزمائشیں طرح طرح کی مصیبتیں یعنی کی ماں یا بڑا دیگر ان کا مالک ان کو ڈھکیل رہا ہے ان کو مار رہا ہے لیکن ان کی محبت بھی کمی نہیں آتی ان کا تعلق گھٹتا نہیں تو ایسے ہی لوگ وہ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے بلہ اور الصابرین ایسے لوگ اللہ کی لیکن محبوب قرار پاتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ جب آپ سے بہت محبت کسی کو اسی کو سرپرائز دیتے ہیں آپ آپ سرپرائز کسی اجنبی کو نہیں دیں گے سرپرائز آپ کسی اجنبی کو نہیں دیں گے جسے بہت محبت کرتا ہوں آپ اسی کو آپ سرپرائز دیتے ہیں یہ تو انسانی نفسیات ہے دنیا میں بہت سے لوگ ہیں آپ کی اجنبی ہیں آپ کو اتفاق سے ملاقات ہوگی سفر میں سڑک پر چلنے والے لیکن آپ کو سرپرائز دینا ہو تو آپ کسی بہت بہت ہی زیادہ آپ کا عزیز ہو بہت زیادہ آپ کو جو تعلق ہو اس کو آپ دیتے ہیں سرپرائز تو جو اپنے آپ کو خدا کا محبوب بنائے یعنی وہ عمل کرے جس کے بعد انسان گاڈ ٹمپل آرمین کا محبوب بن جاتا ہے اس کو خدا اس حالت میں رکھتا سسپینس رکھتا سسپینس میں کہ نہیں کیا ہوگا پتہ نہیں کیا ہوگا پتہ نہیں کیا ہوگا جب سسپینس میں رہنے کی وجہ سے جب سرپرائز ملے گا تو اس کو بہت زیادہ اوور ویلمنگ احساس ہوگا سسپینس رہنے کی وجہ سے پیغبا بھی سسپینس میں ابو پکڑ سسپینس میں عمر بھی سسپینس میں اس سسپینس کے باوجود جب اچانک اللہ ان کو جنت دے گا تو اس وقت ان کی خوشی بلین ٹائم بڑھ جائے گی اس وقت ان کی خوشی بلین ٹائم بڑھ جائے گی اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں جن کو اللہ سرپرائز دے گا آپ بھی سرپرائز اسی کو دیتے ہیں جو آپ کے بہت ہی نیرسٹ ہو بہت ہی زیادہ آپ کو عزیز ہو بہت آپ کا بلیوڈ پرسن ہو تو سورہ عال عمران کی اس اس وقت آیت میں اس کا جواب مجھے ملا تو جب میں صبح بیٹھا ہوا تھا تو اتنا عجیب لگ رہا تھا مجھے سورج نکلا نکلا ہوا ہے گولڈن کرنیں اس کی پھیلی ہوئی ہیں درخت کھڑے ہوئے ہیں ہر بھرے چڑیا اڑ رہی ہیں آسمان پھیلا ہوا ہے ساری کائنات میرے سامنے دکھائی دینے لگی یہ خدا کا چھوت اس کے بعد اور کیا دلیل چاہیے تم کو اور کیا پروف چاہیے کریٹر کا پروف اور کیا چاہیے تم کو خدا کہے گا کہ اندھے لوگ اے اندھے لوگوں کیا تم نے دیکھا نہیں اس یونیورس کو اس گلیکسی کو اس گولڈ اس سولر سسٹم کو اس زمین کو ساری جو تمہارے لیے میں نے دے رکھی تھی اس کو تم کو دیکھا نہیں پھر میں نے سوچا کہ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ یہ سیلف کریٹڈ نیچر ہے یہ سیلف کریٹڈ نیچر دیکھیے یہ بات ایک لفظ ہے نیچر میں سیلف کریشن کا مادہ ہے ہی نہیں سیلف جن چاہیے مائنڈ ہو پلاننگ ہو پاور پاور اس کے پاس ہو دیش میں سب چیز ہے نہیں نیچر اگر سیلف کریٹر فنامنا ہے تو پہلے یہ دیکھو کیا نیچر میں یہ چیز موجود ہے اس کے بعد مائنڈ ہے اس کے بعد پلاننگ ہے اس کے بعد پاور ہے کریشن کرنے کی طاقت ہے اس کے اندر نیچر میں تو کچھ بھی نہیں تو کیسا آپ سیلف کریٹڈ نیچر کو جب جو لوگ بولتے ہیں وہ پھر ورڈ پلے ہے ورڈ پلے الفاظ کا کھیل شب جنجال پھر میں سوچا کہ انسان کے پاس مائنڈ ہے ان کے بعد پلاننگ ہے لیکن کیا ہے کہ وہ بنا سکتا ہے انسان بالکل پاس بول انسان تو ایک پارٹیکل بھی کریٹ کر سکتا ایک ایٹم نہیں کلیئر سکتا اپنے اپنے باڈی میں ایک بال اگر نکل جائے تو بال کریٹ نہیں کر سکتا وہ تو انسان جیسا مائنڈ اگر ہو بلفل تب بھی تو نہیں کریشن ہوگا نیچر کے پاس اگر وہ نہ مائنڈ ہو جو انسان کے پاس ہے فرض کی آرگومنٹ میں کہوں گا تب بھی نیچر ایسی دنیا کو کریٹ نہیں کر سکتی تو اللہ نے ہم کو تجربہ کرایا ہمارا مائنڈ ہمارے لیے ایک ایکسپیرئنس ہے ہمارا مائنڈ جو ہے ہمارے ایکسپیرئنس ہے کہ تمہارے مائنڈ جیسا مائنڈ ہو نیچر میں تب بھی وہ کریٹ نہیں کر سکتا کیونکہ تم نہیں کر سکتے کچھ ہمارے سگے بھائی تھے ان کے انگوٹھے کا ایک ناخن ٹوٹ گیا ایک انگوٹھے کا ناخن ٹوٹ گیا پورا سالوں تک اس کو علاج کرتے رہے پھر وہ ناخن بنانے وہ نیل وہ نیل پاؤں کی ایک انگلی کا ایک نیل انگوٹھے کا بہت علاج کیا بہت علاج کیا لیکن وہ وہ انگوٹھا بلا نیل نیل رہا نیل لیس بغیر ناخن تو انسان تو اتنا ہیلپ لیس ہے تو میں سوچا کہ نیچر کے پاس اگر انسان جیسا مائنڈ ہو انسان جیسی پلاننگ ہو انسان جیسی طاقت ہو تب بھی اس کا اس کا کوئی پاسبلٹی نہیں ہے کہ نیچر ایسی کریٹ کرے تو انسان کے شکل میں اللہ نے دکھا دیا کہ تمہاری تمہاری ایکسپلینیشن بالکل بیسلیس ہے تمہارا ایکسپلینیشن جو ہے کہ nature self created from immaterial وہ لیس ہے سارے ان سارے مولوں میں اس کو معرفت رب العالمین کی انسپائٹ آف آل دوز یعنی نیگیٹو آسپیکٹ تو انسان جو ہے انسان وہ مخلوق اللہ اس مخلوق کو محبوب کرتا ہے جو سارے پردوں کو پھاڑے سارے پردوں کو پھاڑ کر کے اللہ رب کو دیکھ سکے غیب میں ہے یہ ایک پردہ ہے آپ کو مصیبت پڑ رہی یہ بھی ایک پردہ ہے آپ کی پلاننگ پھیل جاتی ہے یہ بھی ایک پردہ ہے ان سارے پردوں کو پھاڑ کر کے آپ دیکھ سکیں اللہ رب العالمین کو تو ایسے انسان کو اللہ اپنی محبت کے خارے میں ڈالتا ہے جیسے میں نے ایک پردہ دیکھا ہے ایک ایک ایک پولیٹیکل لیڈر لیڈر تھے ایک جلسہ ہو رہا تھا تو ان کا ایک ان کی پارٹی کا ایک ورکر تھا وہ جلسے میں آیا اور اس نے اپنا ایک ایک قصہ بتایا پولیٹیکل فیلڈ کا قصہ تھا وہ تو اسٹیج سے اتر کر اس کو گلے لگا لیا کہ تم ہو جس نے کام کیا ہے بہت بڑا کام کیا تو اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ لوگ ایسے وہاں پہنچیں گے کہ گویا کہ اللہ نے ان کو امبریس کیا اپنے تخت اتر کر محبت کی بنا پر تو ان کو دنیا میں سسپینس رکھا جاتا ہے سسپینس میں تاکہ جب وہ جنت ملے تو سپر سرپرائز دکھائی دے ان کو تاکہ جب وہ جنت ملے تو سپر سرپرائز سرپرائز کے لیے بن جائے تو وہ جو میری سوچ تھی کہ اتنے بگ بگ ٹاپ کے لوگ جو ہیں وہ کیوں اپنے اپنے شک میں رہے پیغمبر شک میں عمر فاروق شک میں ابو بکر شک میں تو اس کی اس وجہ سے اللہ نے ان کو اپنے محبوب بنایا اور محبوب بنائے کے یہاں پر ان کو سسلس نے تاکہ جب ان کو جنت ملے تو بہت زیادہ خوشی بھی خوشی ملے یعنی خوشی کا وہ درجہ جو آدمی کیا محسوس آسو چکر پڑتا ہے ایک لفظ میں نے پڑھا تھا بہت پہلے خوشی کے آنسو خوشی کے آنسو تو ایک آنسو غم کے آنسو ہوتے ہیں ایک آنسو خوشی کا آنسو ہوتا ہے تو جن لوگوں کو اس اتنے بڑے درجے میں جنت ملے گی اتنا بڑا سسپینس کے بعد اتنا بڑا سرپرائز تو وہ جہاں ایسا میں میری سوچ ایسا کہتی ہے کہ شاید وہ جنت کو نہیں دوڑے گی سچے کی پڑے گی خدا تو نے اتنا احسان میرے ساتھ کیا میرے عمل کی کوئی ویلو نہیں تھی میرا بالکل کوئی وجود نہیں تھی تو میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گا کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ جنت آپ کو پتا سرپرائز ملے تو سارے پردوں کو پھاڑیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت آپ کو پتا سرپرائز ملے تو سارے پردوں کو پھاڑیے خدا غیب میں ایک پردہ ہے اس کو پھاڑیے اس کو کریٹر یعنی کو کریشن میں دیکھیے مشکلات آتی ہیں اس کو وہ بھی ایک پردہ اس کو پھاڑیے آپ کے دل میں شک آتا ہے وہ بھی ایک پردہ اس کو پھاڑیے بہت چیزیں آپ کو ناپسند ہوتی ہیں وہ ناپسند ہونا بھی ایک پردہ اس کو پھاڑیے ہر پردے کو پھاڑتے ہوئے اس کا بسلام پر جائیے ماں بہانو ماں صاحب فیصب اللہ ذوف و مستقب اللہ رہب الصابری کچھ بھی بیت ہے کچھ بھی بیت ہے آپ کی عقید میں کمی نہ آئے آپ کے حوصلے میں کمی نہ آئے آپ کو جو جو آپ نے جو ہوپ کام کر رکھی ہے اللہ ابراہم سے اس میں کمی نہ آئے جنت ہے اس احساس میں کبھی نہ آئے تو ہر ایسے پرتوں کو پھڑتے پھڑتے پھڑتے یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے کہ اللہ آپ کو امپریس کرے اور بہت سرپرائز آپ کو جنت دے ان میں سے بنیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ صاحب اللہ فصول الفردوس اگر تم اللہ سے جنت مانگو تو دوست مانگو ٹاپ کی جنت یہ حدیث ہے اگر تم اللہ سے جنت مانگو تو جان پھر دوست مانگو ٹاپ کی جنت اس کا معنی کیا ہے یہ مانگنے کی بات نہیں ہے کرنے کی بات ہے لپ سروس کی بات نہیں ہے کرنے کی بات یعنی وہ اس عمل کا ثبوت دو اس ریزرویشن کا ثبوت دو اس لیول پہ جا کر اپنے اپنے اپنے کمپٹنس کو پروو کرو یہاں تو خدا تم کو اپنا بابو بنائے گا اور تم کو چنے گا ان لوگوں کی فہرست میں جن کو خدا سرپرائز دینے والا ہے تو آج جب میں باہر بیٹھا ہوا تھا اتنی اچھا لگ رہا تھا سورج کی روشنی میں یعنی اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ ایک صاحب آئے جو میرے اپنے آدمی ہیں ملنے کے لیے مجھے لگا کہ یہ ایک خلل ہے یعنی وہ جو کنیکشن بڑا بنا ہوا تھا اللہ سے اس کنیکشن میں انہوں نے خلل ڈال دیا ایسا عالم میرا تھا حالانکہ ان سے ملنا مجھے اچھا لگتا ہے تو یہ سب باتیں ہیں جو مجھے آپ سے کرنا تھا تو آپ کا تاکہ آپ کو اندر شوق پیدا ہو آپ کو نئی اسپرٹ جاگے تاکہ صحیح معنوں میں اللہ والے بنے اور صحیح معنوں میں آپ جنت الفردوس کے کے لیے ڈیزرو کریں ایک حدیث ہے ایک حدیث ہے ان ایزمبل جزا ہے ماں ایزمبل بھلا ہے کہ بڑا ریوارڈ ملتا ہے بڑے عمل کے نتیجے میں ان ایزم جزائے ما ایزمبل یعنی بڑا ریوارڈ ملتا ہے اس کو جو بڑی بڑی مشقتوں کو جھیل کر اپنے آپ کو اس کا ثابت کر کے میں اس کو ڈیزرو کرتا ہوں بڑاؤں کو چھیلتے ہوئے بلاؤں کو جھیلتے ہوئے آدھو آدھیوں کو جھیلتے ہوئے اپنا اللہ کی طرف اپنا سفر جاری رکھا ہے اس کے لیے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ان لوگوں کی فہرست میں شامل کرے جن کو اللہ آخرت میں بذا سرپرائز کا جنت دے گا اسی کی دعا کرتا ہوں میں اپنے لیے اور آپ کے لیے